کھال نہ بیچیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی فائدہ اس لیے شرعی مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کھال فروخت کر دی تو اس کی قیمت صدقہ کر دے فخر کی تباہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے کھانے سے منع فرمایا جنہیں عرب کے بدو فخر کے طور پر ذبح کرتے ہیں فائدہ دور جاہلیت میں لوگ دکھاوے کے لیے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا جنہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ریاکاری کے لیے بطور فخر ذبح کیا جاتا تھا اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں اور فخریہ مقابلے بازی اور دکھلاوے میں مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے جانور خریدیں اور ذبح کریں اور نہ ہی قربانی کو محض ایک رسم سمجھ کر حرام طریقوں سے جانور حاصل کر کے ذبح کریں کون ذبح کرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور ان میں سے بعض کو دوسرے لوگوں نے ذبح کیا فائدہ اونٹوں کی تعداد زیادہ تھی اکثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے جبکہ بعض کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا الغرض اپنی قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مصنون اور پسندیدہ ہے اور کسی دوسرے سے ذبح کروانا بھی جائز ہے زبیحہ کو راحت پہنچاؤ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں احسان بھلائی حسن سلوک اور اچھائی کا حکم دیا ہے پس جب تم قتل کرو تو آسان طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی شخص ذبح کرنے لگے تو اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبیحہ کو راحت پہنچائے